حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کی تقریر کی آخری کڑی جو آپ نے Pakistan academy for rural development Peshawar میں فرمائی تھی تقریر کی موضوع یہ تھی کیا اسلام خلافت راستہ کے بعد ختم ہو گیا تھا بروز بدھ نو اکتوبر انیس سو اڑسٹھ صبح آٹھ بجے اولاد کو پیدا کرنے مطلب کیا ہو رہا ہے حکومت کے لیے جو ہے حکومت لازمہ نہیں ہے بلکہ حکومت کے بغیر بھی ایسے نتیجے ہوئے ہیں جو کہ بادشاہ نہیں تھے اور کل میں نے فرائض نصیبت کے متعلق کچھ بات کر سکتی ہوں کہ ندی کے فرائض کیا ہوتے ہیں وہ ندی دنیا میں کس روپ سے آیا کرتا ہے اور ندی کا کام دنیا میں کیا ہوتا ہے ہر نبی کا جو کام ہوتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر میں نے کل رکھ تھا کہ انسان پیدا کرتے ہیں ان انسانوں کا بننا جو ہوتا ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے ہوتا ہے آمال کے لحاظ سے ہوتا ہے عقائد کے لحاظ سے ہوتا ہے معذرت کے لحاظ سے ہوتا ہے معاملات کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی انسان کلی زندگی ان پر ہو یا استعمال ہو وہ حاصل ہو یا معصوم ہو وہ مزدور ہو یا آتا ہو وہ تاجر ہو یا گزارے ہو زندگی کے میں کام کر رہا ہے وہ جس طبقے سے اس کو تعلق رکھتا ہے اس میں وہ زندگی گزارے خدا کے فتوا کے ساتھ خدا کی محبت اور چاہت کے ساتھ خدا کے آسان کی پابندی کے ساتھ اور اس اس کی زندگی گزرے اس زندگی میں اس کی آسان جو ہے کے مطابق کے عالم کی رضا کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عالیہ کے مطابق ان کے لیے نبی جو ہے وہ چار چیزیں کر میں نے ارد کی تھی سرائی کے نصیبت کے طور پر میں یا کہانی کے طور پر یہ دوڑا دیتا ہوں کہ نبی اللہ کے ساتھ اوپر تک سناتا ہے اس کے علاوہ کے کتاب کہتے ہیں نبی لوگوں کے دلوں کو سینوں کو اور بلوک کو رسول کو نکھارتا ہے بات کرتا ہے ہر رسائل سے ہر خرابی سے ہر ذرائب سے ہر وفاق سے ہر اس بات سے جو انسانیت کے شخص کے خلاف ہوتی ہے ہر اس گندگی سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے جہاں یا اس معاشرے میں خرابیوں کو تازہ کرنے کا سبب بن جائے انسان نے اس میں یہ کیا تھا کہ دلوں کے بننے سے انسان بنتا ہے اور انسان کے بننے سے معاشرہ بنا کرتا ہے اور انسانیت بنا کرتی ہے اور دنیا بنا کرتی ہے اگر انسان کے بہار کے ساتھ آرم کا بگاڑ ہے ہے اور انسان کے بناؤ کے ساتھ اب پورے بناؤ ہے اور انسان کا بناؤ ہے جس پر نفس پر نفس بنے گا تو انسان بنے گا نفس بگڑے گا تو انسان بگڑے گا اب ان تمام چیزوں کو میں رکھتے ہوئے پھر میں نے اس کتاب ایک بات تھی کہ نبی کیونکہ اللہ کے آسان کا کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو نیا پیش نہیں کرتا بلکہ اس کتاب کی تعلیمات کو وضو کے ساتھ بالکل کھوڑ کھول کر تعلیمی حق سے بیان کر دیا کرتا ہے جسے تعلیمی کتاب کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ منسوخ کیا تھا کہ ندی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے انوارات کو اپنا کر اللہ کے پاکستان کو لے کر اللہ کے عظیم کو لے کر انسانوں کے ہدایت کو رخ پر ڈالتا ہے اس کا سے اور زندگی کا اس کا ہر وقت جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے مثال ہوتا ہے انسانوں کو بنانے کے لیے ہر یہ بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کے آنے کے ذریعے سے یہ اس کی پوری کی پوری زندگی میں ہوتی ہیں اور کسی چیز کو وہ اس امت میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس امت کی طرف وہ محسوس ہوتا ہے یعنی ندی یہ چاہتا کہ اس کی امت کی کتاب کے جاننے والی کو ندی یہ چاہتا کہ اس کی امت کے نقصان دل و نفوس جو ہے یعنی نفس جو ہے اندر کے دل دل و نفوس وہ بھی پاکی کا ہوں اس عمر کے افراد سب کے سب پاک زندگی کے گزارنے والے ہوں گندگیوں سے پاس ہوں غلاطتوں سے پاس ہوں اور غلاطتیں صرف جسمانی اور مادی غلاطتیں نہیں ہوتی ندی کی نگاہ میں وہ غلاطتیں جو کہ دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اچھت ہوتی ہیں بہت ان گناٹکوں کے جو کہ ظاہر میں سر ہوتی ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ دبادہ نہیں کرے گا کہ یہاں باہر آپ کے گندگی کا ڈھیر لگ جائے جس کی تعصب اور بدبو سے دوسروں کے دماغوں کو تکلیف پہنچے نبی اس سے زیادہ اس تعصب اور بدبو اور گندگی کو ناپسند کرتا ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے وہ گندگی شو کی گندگی وہ نماز کی گندگی وہ ریاض کی گندگی وہ حرکت کی گندگی اور وہ ماں کی محبت کی گندگی وہ دنیا کی محبتوں چاہتوں کی گندگی وہ جملہ گندگی ہے جو معاشرے میں پھول پیدا کر دیتی ہیں جو ایک کو دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں جو بچے سے پر انسانوں کو آمادہ کر دیتی ہیں وہ تمام گندگیاں جو انسان کے تعلق کو خدا کے حساب سے توڑ کر معاملے کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں ان تمام زندگیوں کو غلاطتوں کو نبی اچھا سمجھتا ہے ان غلاطتوں سے جس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہاں غلاطت کا ڈھیر وبا پھیل جائے گی ندی چاہتا ہے تو اس وبا کو دیکھتے ہو ندی کتنا بھی برا سمجھتا ہے یہ نہیں کہ ظاہر کی زندگی کو پسند کر لیتا ہے وہ ظاہر کی زندگی کو پسند نہیں کرتا انہوں نے فرمایا میرے آتا میں ہندا ندی تعالیٰ خاص ہے اور سب کو پسند کرتے ہیں وہ ظاہر کی سطح کو چاہتے ہیں لیکن کی اور سائز سے زیادہ پسند کرواتے ہیں بہرحال تھا کہ نبی پوری کی پوری امت میں رسائی کو دور کر دینا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس امت کے کسی شخص کے کسی دل کے اندر کچھ وہ لباس کی گندگی ہو ش کی گندگی ہو سرسد اور سینے کی گندگی ہو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی گندگی ہو وہ سب سے ساتھیسا اور کی محبت اور چین و امن کی زندگی کا دینے والا بنانا چاہتا ہے اسے میں نے کیا تھا کہ یہ نبی وہ شان ہوتی ہے یہ نبی وہ صرف ہوتی ہے جس جس پر آ کر وہ اپنی پوری امت کے نفیس کو بنا دیا سکتا ہے کہتے ہیں اور وہ پوری امت میں اس چیز کو اٹھاتا ہے تیسری چیز میں یہ سب کر رہا تھا کہ امت میں وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ امت کے اندر ان میں خدا بندی آرام ہو جائے کہ تار اللہ صرف تاقوں کی نہ رہ جائے کہ مسجد کے اندر اگر آپ جا کر وہاں کے تاقوں کو دیکھیں تو قرآن کے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن مسلمان زندگی اور قرآن کتنی نایاب آئی ہیں سب سے دیکھ کر سائنس تک میں آپ کو نہیں چاہتا اپنے لفظ کو مخاطب کر کے چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں قرآن آئے تو کتنی مجسم ہو کر آئی کتنی مجسم بن کر آئیں میں نے قرآن پر کتنا اپنایا نبی کی تعلیم صرف تعلیم ایسی تعلیم نہیں ہوتی جو کہ تربیت کے بغیر ہو نبی کی تعلیم تعلیم کے ساتھ تربیت پر تعلق چلی جاتی ہے وہ جہاں علم دیتی ہے علم کے ساتھ امر دیتی ہے وہ آہار کو سنبھالتی ہے وہ زندگی کو سدھارتی ہے وہ ظاہر کو بناتی ہے وہ بھارتی کو بناتی ہے نبی کی تعلیم صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہماری طرح کا کہ بس ہم اپنی تنخواہ کے لیے کر لیا کرتے ہیں کہ بھائی پی جی لیا اور نہ صرف اپنے اساتذہ کو کہا کروں میرے بھی ہوتے ہیں کہہ کیا کروں کہ بھائی آج تک تو ہمارے اچھا میں ساتھ ہے ٹیپ ریکارڈر بن کر آتے ہیں ٹیپ کے ساتھ ٹیپ بھیجتا ہے سنا کر چلے جاتے ہیں لیکچر سنا کر چلے جاتے ہیں تو ابھی کا سبق بات نہیں رہا نبی کی زندگی میری سنانے والی نہیں ہوتی لیکن زندگی بنانے والی ہوتی ہے وہ تعلیم دیتے ہیں تربیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے علم کو لو اور وہ علم میں الہی تمہارے اندر اترے اور وہ علم میں الہی تمہارے اندر اتر کر تمہاری زندگی میں تداب پیدا کرتے تمہاری نکاح بھی قرآن والی بن جائے تمہاری زبان بھی قرآن والی بن جائے تمہارا ہاتھ بھی قرآن والا بن جائے اور پوری پوری زندگی تم قرآن جب تک تم قرآن جب تک بن جاؤ وہ نکال کے کہ صاحب میں نظر آتا ہے ساری حقیقت میں ہے قرآن مسلمان جو ہے صاحب میں تعلیم دکھائی دیتا ہے حقیقت میں سب قرآن ہے اس کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے جب قرآن آتا ہے تو یہ زندگی کا نمونہ بن جایا کرتا ہے یہ ہدایت کا پھیلانے والا ہوتا ہے ہدایت اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کو ہدایت کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسائے بھی اثر چکا جنتی اثر سید لمبے خلیل خدا محمد صرف اس لیے نہیں آئی کہ وہ قرآن کو پہنچا دے ان کی زندگی خود قرآن تھی اور قرآن کو اگر کسی نے لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے گا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کو جدا کر دیا جائے تو قرآن کو نہیں دیا جا سکتا اس بنا پر میں نے سبق ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکمت وہ جو کہ محمد نگاہ سے ادا ہوئی زبان سے ادا ہوئی امر سے ادا ہوئی میری پوری کی پوری زندگی حکمت کا دنیا میں تو یہ چاہتا ہے کہ امت کے سب سنسار میں وہ حکمت بھی پیدا ہو جائے اور تمام تمام انسان جو ہیں ایسے حضور و دانا ہوں جو خدا کی بزرگی کے ساتھ اور ان کے ساتھ دانا بنے وہ غیروں کے ان کے ساتھ دانا نہیں بنے بلکہ اب تو اپنے خدا کے ان کے ساتھ ان کی دانائی ہے جن کی دانائی ہمارے فتح کا نتیجہ ہے جو خدا کے ساتھ کے بنا دانا ہے وہ دوسروں کو وقت وقت دانا نہیں بنے دوسروں کو دیکھتے سے وہ دانا نہیں بنتے بس خدا کے یقین سے دانا بنتے ہیں خدا کے علم سے دانا بنتے ہیں ان کی دانائی کا ایسا جو کہ مطنا ہے وہ منشا ہے وہ بنیاد جو ہے وہ خدا کا علم ہوتا ہے کیا روز کا رہا تھا کہ نبی اس کو اٹھاتا ہے اور جب نبی اس کو اٹھا دیتا ہے تو تمام کا تمام معاشرہ بن جاتا ہے اور جب معاشرہ بن جاتا ہے تو معاشرہ فراہمی زندگی نہیں گزار سکتا خراب سے ہو اجتماعی زندگی کی ضرورت بنتی ہے پیش آتی ہے اور وہ اجتماعی زندگی جو خدا کے آسان کے مطابق گزارنی ہو اس کے لیے اسے ایک ایسے دور کی اور ایک ایسے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان مختلف پھولوں کا حاصل کر سستا ہوتا ہے ہر مومن پھول ہے ہر مومن پھول ہے اب ہر مومن پھول ہے اس کی اپنی کتاب ہے اب یہ مختلف رنگوں کے اس رشتے کو جو آپس میں جوڑنے والا رشتہ ہے وہ کون ہے اسے آپ خلاف خلیفہ کہہ لیجیے امیر کہہ لیجیے حکومت کہہ لیجیے لفظوں کے الٹ دیر سے حقیقت نہیں بدلا کرتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رشتہ جو امت کی ان سرادی زندگی کے ان تعداد کی نگرانی کرتا ہے جو کہ اجتماعی دکھ سے تعلق رکھتے ہیں عدالت کے رخ سے تعلق رکھتے ہیں اجتماعی حقوق و فرائض کے رخ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو لینے والا سنبھالنے والا اور خدا کے حکم کا اجرا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے اور کیونکہ خلیفہ وہی ہوگا جو خدا کے حکم کو خاص طور پر نافذ کر سکے اس بنا پر اسلام میں خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ اس بنا پر ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ مستقبل ہوگا وہی اسلام کا خلیفہ ہوگا کیونکہ دیکھیے یہ موٹی بات ہے یہ اسلام کے ساتھ یہ متعلق نہیں اگر آپ سے مختلف ممالک کے کانسٹیٹیوشن پڑے ہوں تو جو بھی کسی کانسٹیٹیوشن میں میں سے وفاداری اٹھاتا ہے ہر سے وفاداری کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حق اٹھانا پڑتا ہے وہ حاکم حاکم ہو نہیں سکتا جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے اجرا کی قسم نہ کھائے اسے حق نہ جانے اور اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے قرآن اب وہ قرآن کے کانسٹیٹیوشن کو جاری کرنے کا حق اٹھائے گا لازم ہے کہ اس کے اندر بھی قرآن ہو وہ خود قرآن کا جاننے والا ہو وہ خدا کے حکموں کو نہ کرنے والا ہو اپنے نفس کے کے کے اوپر بھی نفوس اوپر بھی جتنا کوئی سب سے زیادہ خدا کے حکم پر چلنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ آہت ہوگا الجت ہوگا لائق ہوگا اس چیز سے اسے خلافت ناجہ سونپ دی جائے اور خلافت راستہ نے دیکھی تفصیل تھی اس بنا پر امت کے اکثر سوال آزم کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمانیہ فرقہ جو ہے سستا جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے تاہم امت کے سراب اعظم نے اسی بنا پر کہا کہ امت میں اکثر افراد وہی ہیں افسر افراد وہی ہیں تصدیق کے ساتھ پہلے افسر وہ دن پہلے خلافت ملی ان کے ساتھ وہ افسر دن ان کے بعد ملی ان کے بعد وہ افسر دن ان کے بعد ملی ان کے بعد وہ افسر سے ان کے بعد ملی یعنی تصدیق خلافت جو ہے اس بنا پر ہے کہ اسلام کا قانون جو سب سے زیادہ نافذ کرنے والا ہوگا وہ سب سے پہلے اردو ہاں، کیونکہ اس میں امت کے طبقے کا اختلاف ہے جسے امامیہ جنا ملے تھے ہم لوگوں کی افراد کہا جاتا صاحب میں تھوڑا اعظم کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں تصدیق جو ہے وہ اس رخ سے چلتی ہے اور جب خلافت اس مانا کے ہوگی کہ دین کا خلیفہ وہ شخص ہوگا جو کہ آسام خدا بندیا کا سب سے زیادہ جاننے والا اپنے منہ پر نافذ کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو تو ایسی خلافت جو ہے یہ خلافت نصیبت کہلائے گی خلافت ولایت کہلائے گی یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہوگی وہ حکومت نہیں ہوگی جو کہ آج ہمارے دہش میں ہے جسے جیسے ہم پولیٹیکل تھیوریز کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں اور کیوں کہہ دیتے ہیں کوئی کہاں سے اس کا ناطا جوڑ دیتا ہے وہ کہیں کہاں سے اس کا ناطا جوڑ دیتا ہے لیکن جس کے سامنے قرآن سنت ہے وہ حق کی کہے گا وہ حق کو چھپائے گا نہیں آئین نے جمع مرتا حق باقی اللہ حق سے شیروں کو آتی نہیں ہو پائی مغرب کیا کہتا ہے مشرق کیا کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کی جان لو لیکن دوستوں اس میں کھپا نہ ہوا کرے اور تو نہیں کہتا ہوں میں بات کرتا ہوں کوئی بات ہے کہ ایک کو کہا جاتا سنایا پورے آنند کو جایا کرتا ہے تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ ڈاکٹر دشمن ہوتا آپ کا جو آپ کی بیماری کو دیکھ کر نہ بتائے کہ یہ بیماری ہے اگر رستر لگانے کی ضرورت ہے وہ رس نہیں لگاتا تو وہ ظالم ہے اور رشتہ لگائے تھوڑے کو کھارے اور اس کے پاس نرم لگانا اس کا کام ہے کسی کو اس کو نبی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے یہ خرابیاں ہیں میں آج کا بن نہیں سکتا جب تک کہ کی شرابیوں کو بتایا نہیں ہم ہاں، اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں کر لیں کہ چلو بھائی ایسی بات نہ ہو ایسی بات نہ ہو تو یہ تو حقیقت میں دشمنی ہے یہ دوستی نہیں ہے دوستی یہ ہے کہ جہاں جرم ہے بتاؤ کہ یہ جرم ہے جہاں خیر ہے جہاں بتاؤ کہ خیر ہے اب اس کے لیے میں یہ کر رہا تھا کہ خلافت راستہ جو ہے خلافت راستہ کی جو دلی تھی کہ انسان کتنا اچھا اور باقی کا ہو اور ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کتنے امت میں کتنے رہ سکتے تھے پھر دوسری بات یہ کہ سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خارسی نے کہا تھا کہ علی امت کے زمانے میں یہ کچھ ہوا اور تمہارے زمانے میں یہ حالات ایسے رہتے گئے سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا فرمایا کہ کیا کہتے ہو عمر کے عمر کے مشورہ دینے والے ہم کیا سے حضرت علی کیا تو میرا رسٹا دینے والا کیا تھے اب نئی قومیں قومیں تو علاقے کے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے تیس خلافت کے آنے کے تیس سال کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ ہم چوری کی جگہ نہیں گرے ہوئے تھے ہم عرب سے نکلے تو دیکھتے دیکھتے ہیں جی حضرت علی کے زمانے میں سب ہماری فوجیں ایک طرف تو یہ لیبیا کا یا یعنی یوں کہیے کل جدائی کی جگہ حد شروع ہوتی ہے گزائی کی حد تک دوسری طرف چن تک تیسری طرف بمبے تک اور چوتھی طرف بربت تک اور ہر تک تو پہنچے اور ایسے نہیں پہنچے تھے جب سکھوں میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئی تھی اور اسلام میں داخل ہو جانا کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس بات کے کیوں وہ مسلمان ہم پدرسمان مشکلات لا ادارہ لا اللہ کو کہہ لینا آسان ہے لا اللہ کو اپنے اوپر ناسک کر لینا اور اپنی زندگی میں لے لینا یہ بات مشکل ہے تو اب نئے جدید طبقات آ رہے تھے پوری تربیت سے نہیں آ رہے تھے لیکن صحابہ کا رنگ کچھ ایسا تھا کہ باوجود اس کے کہ نئے نئے قومیں نئے نئے طبقات جن کی زبانیں جدا جن کے علاقے جدا جن کی تعلیمیں جدا جن کے تمدن جدا جو مختلف قوموں مختلف علاقوں پہ تھے جو ان کا کمال تھا ان کا جمال تھا غلط میں کیا کہوں تجھ سے کیا تھے جہاں دار جہاں ہو جہاں دانو جہاں ہو جہاں آرا وہ کیا لوگ تھے دنیا نے ایسا سب کا نہیں دیکھا ہوگا اس سب کے رات کی بنا پر ایسا سب کا پیدا ہو گیا اس تعداد میں جو کہ اسلام تک چلنے والا تھا لیکن وہ رونق وہ رونق جو کہ ان لوگوں جن کی تربیت خود رسول اللہ سب نے کی تھی آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد تسم والی تربیت والے لوگ اور بعد کے آنے فوج پوڑ تک کی تربیت کیسے ہو سکتی پانی جب اپنے محمد سے چلتا ہے تو کافی کا ہوتا ہے آگے چلتا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ چلا جاتا ہے تو خلافت راستہ کا زور وہ تاکیدہ زور ہے جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں اگر ہمیں کچھ ایسی ویسی چیز وہاں دکھائی دیتی ہے تو میں اس کی مثال دیا کروں کہ خلافت راستہ کے زمانے جن چیزوں پر ہم تنقید کرتے ہیں ہم ان کی زندگی سے جدا کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں خلاف مثال کے طور پر میں یوں مثال دوں کہ خلافت جو ہے خلافت راستہ یا صحابہ کے ہاتھ ایک انتہائی حسین جمیل کے کا ہاں ہو جس پر یعنی شاید اپنے پورے پورے دیوار لکھتے کہ تیری آنکھ ایسی تیرا کان ایسا تیرا ناک ایسا تیری بھائی ایسی شاید لوگ کر جاتے ہیں اور اسی حسین و جمیل چہرے سے اس کی آنکھ کو نکال دو اس کے ساتھ میں سے اور لا کر اس میز پر رکھ دو اور جو اس کا عاشق ہے جو اسی کی آنکھ کے پسیجے پڑ رہا ہے اسے بلا کر کہ آپ نے محبوب کی آنکھ کو دیکھ لے تو وہ جو کہ چہرے کے اندر تین حسین تو اس کا جاتا رہا ناک ہے تو لوگ کے جو دیکھے بیوی تو یا تیرے ناک کو دیکھے تو یا پکار سے وہی بیوی کو کاٹ کر میز پر لا کر رکھ دو چہرے پہ علاقہ کر دو تو وہ جگہ خوبصورت دکھائی دے کسی طور پر صحابہ کے پورے معاشرے کو ان کے اخلاق کو ان کے معاملات کو پورا پورا کا ان کے پورے چہرے میں اور ان کی زندگی کے پورے آئینے میں دیکھو تو ہر چیز صرف دکھائی دے گی اور اگر ایسا دیکھو گے تو اس میں آپ کو گڑبڑ دکھائی دے گی جاتی جاتے کے اور آپ کو دکھا دیں میری بات سمجھ میں آئی اب وہ معاشرہ تھا جو کہ امت کا معیاری دوست تھا اور امت کے جملہ زمانوں کے لیے اسے معیار کا درجہ دے دیا گیا تو کچھ زمانے میں امت تاج و خلاج کے لیے باز کے لیے تخت کے لیے دنیا کے لیے زندگی نہیں گزار سیدنا سجنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم لے کر جتنے بھی سجنا حضرت عمر عثمان حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی سب نے زندگی دنیا کی خلافت جو تھی وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ جس وقت بطور اقبال کے آتے تھے پیکار ہوتی پیکار اس کے سیاست بس تاجو نے لکھی حضرت حسن کے متعلق کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت حسن نے سخت تاج پر لات مار دی تھی شان قیمت آپ سے کی کہ امت میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے بخش پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے حضرت علی اتنی بڑی سلطنت پر لاکھ مار دیتے ہیں جو ایک طرف دریائے سندھ سے لے کر اور اوپر چین کی دیواروں سے لے کر دوسری طرف قدرت کی دیواروں پر مراٹک سکتا معمولی سلطنت نہیں تھی یہ معمولی بات نہیں ہے اگر ان کا حکومت مقصود ہوتا جیسے کہ اقبال نے سید ان شاید کے بارے میں کہا ہے کہ اگر حکومت ان کا مقصود ہوتی اور یہ چاہتے کہ حکومت تو وہ تو اس کے ہاتھ کو کر کرنے جو بھی ملتا تھا مل جاتا یہ بات نہیں اس وقت کی زندگی تھی اخلاق پر مبنی تھی خدا کے احکام پر مبنی تھی وہ حکومت چاہتے تھے اپنے لیے نہیں چاہتے تھے خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے چاہتے تھے عدل عمرانی کو قائم کرنے کے لیے چاہتے تھے معاشرے کو درست کرنے کے لیے چاہتے تھے وہ کوئی مولانا تھے آج تو ہم اپنی زندگیوں کو بھی تیار کر لیتے ہیں نا لیکن مولانا نے فرمایا مولانا روم نے کار پاتا رہا تیار خدمت ہی سارے پاسا آپ خود نی گطے شیر کی سیر اور انسان نی پورت شیر اور ہنسا درد اپنے آواز کو گھروں کے آواز پر نیکوں کے آواز پر قیاس نہ کیا کرو کیونکہ نیکوں کے جو آواز ہوتے ہیں چاہے وہ مشاورے ہوں گے تمہارے آمال کے لیکن جیسے شیر اور تیر ایک طرح لکھا جاتا ہے ایک ساتھ آتا ہے انسان پی لیتا ہے کسی طور پر آباد اپنے آفت آپ میں نہ کے اور خلافت راستہ کو اپنے منہ پر تیار کرو وہ بہت پاس تھے بہت اونچے تھے اگر تم خلاف تم کا لفظ خطاب کے طور پر آ جاتا میں آپ کو نہیں کہتا لیکن یہ خطابت کا اس وقت ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی کہا ہوتا کہ کیوں کہہ دیا جائے تو لیکن بہرحال یہ خطابت کا ہے ہاں، اگر آپ اس چیز کو ان پر اعتراض کریں گے یا میں ان پر اعتراض کروں گا تو دوستوں بات بہت آگے تک بڑھ بات کون سی جوانی بہت آگے نکل دیکھو آپ میں ممکن ہے کچھ عدالت سے بھی تعلق ججز وغیرہ نہیں ہو میں نہیں جانتا لیکن جو کہ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ جب کسی مقدمہ کے یا کسی تحریر کے شاہدوں کو گواہ کو مجبور کر دیا جائے تو اس کا مقدمہ جو ہے فادل ہو جائے مقدمہ میں نقص پیدا ہو جائے گا اگر اس کے گواہ پر یہ کر کے ان کے آگے کے لیے مضبوط شہادہ نہیں ہے شہادت قبول نہیں کی جا سکتی کہ درست نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گواہ آپ کے قرآن کے پہلے راضی تو آپ کی زندگی پر شہادت دینے والے صحابہ گرام ہیں اگر صحابہ کرام پر آپ اور ہم کچھ کو تان لگا لیں گے تو یہ نقص پاک قسم کے مقدمے کے شاہدوں کو مجروح کر دیں گے اس بنا پر میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ اللہ کی یا صحابی اللہ تک فضل من بادی مرادہ من احب ہوں سب بھکتی یا حب ہوں تو من اب ادا ہوں سب بھکتی اب ادا ہوں دیکھو تو یاد رہنا میرے صحابہ کے بارے میں ان میں سے کسی کو برا نہ کہنا جو مجھ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا دوست کا دوست دوست جو ان سے بخش کرے گا اس کے دل میں میرا بخش ہوگا تو ان سے بخش کرے گا تو صحابہ کی دوستی حضور کی دوستی ہے اور دیکھو کسی بنا پر امت کے سب کو ایک کتاب ہے صحابہ کی آبادی صحابہ اسے سب سے پہلے کلکتہ سے چارا کیا تھا فون نے جرمن سب سے چارا کیا تھا تو اس کے مقدمے میں جو ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ کوئی بھی نبی کے اخبار کو اپنے نبی کے اخبار کو سنبھالنے والا نہیں کہ اس انہوں نے نبی کے اخبار کے سنبھالنے کے لیے پانچ لاکھ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالا ہے اور ان کی زندگی کے سے ایک خاطر کو سنبھال کر رکھا تو میں جو کہہ رہا تھا کہ خلافت احساس تک یہ معاملہ چلتا اب آگے آگے بات تو اب آگے بات میں بھی میں نے پہلے دن سب کیا تھا کہ یہ ہماری کسی دشمن میں مرائی ہوگی مستقین کا سب سے بڑا بار یہ تھا کہ وہ امت میں اپنی تاریخ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور اپنے ہمارے حسین چہرے کو سیاہ کر کے دکھا دیں جیسے میں ہم ڈرائنگ سیکھا کرتے تھے تو ماڈل ڈرائنگ میں شیڈ کیا کرتے ہیں سے شیئر کرنے کے لیے ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ اگر بیچ میں چمکتی ہوئی چیز بتانا چاہو نا تو گرتا سے خود سیاہی شیر ہو تو یہ اپنے سیاہ چہروں کو چمکانے کے لیے ہمارے سات چہروں پر شیر شیئر تو اس کے لیے انہوں نے ہماری امت کے مختلف سپتا کو سیاہ کرنا شروع کیا لیکن اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ امت اتنی نہیں بگڑی جتنی بگاڑ کر پیش کی گئی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میں صرف آج اشارات پر سفا کروں گا حکومت اتنی بگڑی نہیں اتنی بگاڑ کر پیش کی گئی ہماری حکومت میں اتنی خراب نہیں تھی جتنی حکومتوں کو بگاڑ کر پیش کیا گیا میں صرف مثال کے طور پر آپ کو ہندوستان کے ایک ہاتھ کا نام بتا دیتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگا دیں گے سیدنا اورنگزیب رحمت اللہ ہے میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے اللہ علیہ آخر میں کیا دیا سیدنا پہلے کیا دیا اور اگر آج آپ ہندوستان کی تاریخوں میں ہمارے ساتھ بھی ایک ساتھی آئے ہیں وہ ہندوستان سے نرسک کرتے آئے ہیں ہاں جی ان سے پوچھیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اورنگزیب کو کیا بتایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے کیا بتایا جا رہا تھا تو مرحوم کے انہیں ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ عالمگیر تھا ستم ستم گھر تھا ستم سی تھا تم اس داستان میں یاد لیکن وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو نبے سال کی عمر میں حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کے تخت سے ایک پیسہ نہیں لیتا اور سوتی سی کر خود سے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے اور پانچ ہزار حدیثوں کا حافظ ہے اور مجدد الفسانی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا مجدد الفسانی کے خلیفہ کا خلیفہ ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ مجدد کا خلیفہ کا خلیفہ معمولی نہیں ہوگا یعنی حافظ حدیث ہے حافظ قرآن ہے اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن کے آسکار کو رائٹ کرتا ہندوؤں کے ساتھ اس میں کوئی بھی ظلم زیادتی نہیں تھی لیکن بگاڑ کر پیش کیا گیا اور یہ انگریز نے بگاڑا اور پوری پوری یعنی کوشش کے بگاڑ پر اس نقصے کو پیش کیا اگر صحیح آرم کو دیکھنا چاہو تو اس کے رکاط جو اس کے آسامات ہیں اس کا مجھے چایا ہو سکتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے مقدمے کو بھی پڑھ لیں اسے بھی پڑھ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس پر اقدامات لگائے جا رہے ہیں کہاں تک تھے تو یہ میں نے مثال کے طور پر رکھ دیا کہ جیسے اس کی حکومت کو سیاہ رنگ میں پیش کیا گیا ایسے ہماری حکومتوں کو بھی سیاہ رنگ میں پیش کر کے دکھایا گیا میں نہیں کہتا کہ ان میں سبھی خلفائے راستہ تھے اور سبھی نیک تھے لیکن ایسا نہیں تھے جیسا میں ایسا بدکار نہیں ان میں بہت ساری اچھی صفات تھی امت جیسی دیکھو امت ہوتی ہے حاکم بھی انہیں میں سے جاتا ہے جیسی جیس ویسے جیسی امت ویسے ان کے ہاتھ تو اب جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے ہاتھ ہوں گے ہم ہی میں سے اٹھ کر جائیں گے تو ہم یہ بات کہتے ہیں حکومت میں یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے ان دن ہماری حکومت معمولی حصے پر نہیں رہی آدھا افریقہ اور آدھا یورپ ایسے نہیں کہہ رہا پندرہ سو چھبیس میں ہم سیانا کے دروازوں پر تھے تمام تیس ایشین یورپ ہمارے قبضے میں تھا پولینڈ ہمارے قبضے میں تھا یوکرین کا علاقہ ہمارے قبضے میں تھا جنوبی اٹلی ہمارے قبضے میں رہتی تھی ان جنوبی فرانس ہمارے قبضے میں رہتا آئی ہے جنوبی روس آدھا ہمارے حصہ میں تھا چین کا مذہبی علاقہ ہمارے حصہ میں تھا اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک ہم تھے ہندوستان کے رخ پر تو ایک رخ سے تو ہم حکومت کے روپ سے بڑھ رہے تھے اور جہاں ہر قسم کے کیا ہوئے اور ایسے کیا ہوئے آج کل تو ہر ایک کو برا کہہ کیا جاتا ہے لیکن اگر ہمارا ہم اپنے کاموں کے کارناموں کو بیان کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کیا برے نہیں تھے ان میں ایسے ایسے تھے ہر رشید کتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ ایک دفعہ شادی کی ٹکڑی کو خطاب کیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہے تو بچہ جا کے برف جا جہاں تیرا چاہے تو اس پہ جو غلہ سے اٹھے گا اس کا خراج نہیں کیا سکتا آپ کا پاکستان سے کرائے تشریف کے پورا کا پورا جی؟ یہاں سے اس کی زمین شروع ہوتی ہے بلکہ نیچے تنویر تک کا علاقہ ہے اس کے بعد جی؟ اور ادھر پہنچتا ہے ادھر تک ان کو چھوڑ کر یہ تمام شمالی افریقہ کے آخری حصے پر تمام عرب اور جتنے بھی علاقے اوپر کے ساتھ وغیرہ کی تمام اتنی بڑی سلطنت کا حاصل ہے اور دن میں وقت نفل نماز پڑھا کرتا اس کے برج کے خاصوں کو تو تم دیکھتے ہو لیکن اس کے دنداری کے بھی خاصوں کو دیکھا کرو کسی پر اور لوگ ہیں تو میں یہ کیا کر سکتا ہوں کہ دیکھیے اب تک اپنی تاریخ کے دیکھنے کی کے وقت نہیں ہے میں اس کی اشارہ پر اتفاق کرتا ہوں دیکھو اپنی تاریخ کے سمجھنے کے لیے غیروں کی تاریخ پر اتفاق نہ کیا کریں اپنے سورسز کو جانیے اور سورسز کو جاننے کے لیے غیروں کے تراجم پر بھی پورا اعتماد نہیں کیجیے اور سورسز کو جاننے کے لیے آپ کو ضرورت پڑ جائے گی ہوگی خیر بہر ہاں یعنی اپنی کتابوں کو دیکھو ان کتابوں میں دیکھو تو ایک بات اس میں اور بھی اچھا امت نے ہماری امت نے تاریخ کو تاریخ کا فن بنایا ہے ہماری امت نے تاریخ کو تاریخ کا فرض بنایا ہے ہماری تاریخیں صرف بادشاہوں کی تاریخیں نہیں موجودہ دور میں تو بادشاہوں کی جو رام کہانی ہوتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے دیکھو بادشاہ جو ہوتے ہیں یا حاکم جو ہوتے ہیں یا ان کے درباری جو ہوتے ہیں یہ پوری قوم نہیں ہوا پوری سوچ نافذ ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو شہروں میں پھیلے ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی امت نے کسی بھی نہیں چھوڑا آپ کو امت میں تاریخیں ملیں گی سب کے نام سے یعنی سب کا طبقات اتنے کا مختلف کتابیں ہیں جن کتابوں میں خوفیہ کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے محدثین کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے مفسرین کے حالات آپ کو علیحدہ ملیں گے یعنی تو ان کے علیحدہ ملیں گے اسی طور پر مصنفین کے علیحدہ احوال ملیں گے ان کی زندگیوں کے حالات آپ کو پورے کی پوری کتابیں ہیں بیس بیس اور تیس تیس جلدوں میں موجود ہیں ان کے حالات ہیں اور اسی طور پر معاشرے کی قبومی زندگی کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں آپ اس تمام کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ آپ آپ کا سمراج سے میں یاد کی ساتھ دوں گی میں جیسے پہلے اب کر دیا آپ کا یا ہمارا یہ سنکلپ کہ اسلام جو تھا ختم ہو گیا یہ نہیں ہوگا بس تو وہی بات ہوگی میں ترکیا میں گیا ترکیا میں گیا تو راستے میں ان دنوں میں ہم بغداد کرتے ہیں تو بغداد تک کے جو کہ وہاں کے یہ اٹیکی ہوتے ہیں ثقافتی اٹیکی کلچرل اٹیکی وہ میرے ساتھ سفر سے کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا ایک سوال کیا میں نے کہا آپ سے کیسے گیا آپ کے مک سے پڑتا کیسے اٹھتے وہ اللہ کا بندہ بھی بڑا ہو گیا تھا چاہے لگا اللہ کے بندے انہیں پڑتا ہے ان کی دیکھتی ہیں پڑتا والوں کو تم نے کہاں دیکھا ہے جو پردے میں ہے جو پڑنے والا ہیں ہے تم نے نے کہاں دیکھا کہنے لگا بھائی سب جب تو وہی باہر نکل آئے جو نکل آئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی سب پر جو ہے وہ دل پڑتا ہے یورپ کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس یعنی سب کہ جو بتلازیاں ہے وہاں سب بازی ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک اونچا سب کا جی، اونچا سب کا جس زندگی پر آ جائے وہ عام معاشرے کی زندگی نہیں ہے بلکہ معاشرہ جو ہوتا ہے حکومت کے جو کہ عمومی ساتھ ہوتے ہیں اس سے عبارت ہوتا ہے اور اور ملکوں کو چھوڑ دو آئے اقبال نے تو کہا تھا ایک پر تین سو سال سے ہیں ہند کے بس پھر وہی میں عام ہوں اے ساتھی پھر وہی شراب عام ہو اے ساتھی اس نے کہا تھا لیکن میں چاہتا ہوں تین سو سال نہیں سو سال پہلے آپ چلے جائیے اب تو دیکھ کے کہہ دو جس وقت کہ حضرت امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں تو انہوں نے جو کل پتے تک کا سفر کیا ہے اور ادھر آئے ہیں مسلمانوں نے جو ان کی رائے کی ہے اور مسلمان دن پر کس کس طور پر طرح سے آپ حیران ہوں گے اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو سیرت سید احمد شہید کو پڑھیں پڑھے کی بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ابو الحسن علی علی پھر پڑھ کر دیکھیں تو اس وقت ہمارا معاشرہ کا حالت تھا اور اگر اپنا بھی نہیں پڑھتے تو ولیم ہینٹر کی بلین ہے گھنٹہ انڈین کرتے کہ ہم کس مقام پر تھے یہ تو ہمیں وہ کہتے ہیں چھوٹا میلٹنگ پاٹ میلٹنگ پاٹ میں ڈالے گئے اور اس سے ہم پڑھیے ہیں یہ کیا کہوں اقبال نے کہا میں نہیں کہتا میں تو ان کو پتا ہو جاؤ ہاں یہ یہ دکان اپنے حاضر کے پلے ہیں مدرسے میں نہ سوا کے آج رانا نہ نکاح جس طرح نہ ادھر تھی نہ ادھر پتہ نہیں قریبوں وہ مثال ہے ان لدی میں میں بہت ہاتھ تو میں کر رہا تھا کہ ڈیڑھ سو سال پہلے ہم بہت ہی کیا بہت ہی اور تمام ملکوں میں یہی حال تھا یہ دو ملکوں کو دیکھیے یہ ہمارا لیڈیا کا علاقہ ہے حضرت سنگوسی کی تعلیم آج سے نبے سال تک ہے اور ان سنگوسی کے جو کہ رات کو ان کے گوایا میں رہنے والے جو لوگ تھے اپنے سپنا کو سہارت کے لحاظ سے اپنے دین کے لحاظ سے انتہائی سے اچھا دیکھتے ہیں یہ عمومی زندگی ہے اصل میں بات یہ ہے میں دیا تھا کہ وہ پرندہ جو خطاب کے موسم میں پیدا ہوا جو خطاب کے موسم میں پیدا ہوا خزان کے موسم میں بڑا ہوا اور خطاب کے موسم ہی میں مر گیا تو وہ کیا جانے کے بہار کیا ہو ہمیں اپنے بہار کا کیا پتا کہ جب ہماری بہار تھی تو ہم کیسے تھے ہم تو کے میں پیدا ہوئے جہاں میری غریبی کا تماشا دیکھنے والے اور نازل اٹھ گئی سب کو مٹر دورے جانا جام آئے ہستوں دوستوں دورے جام آیا جس وقت ہماری بس پوچھ چکی تو بس میں دن ہی نہ گیا وہ کسی نے کہا ہے آسم جس طرف تو آسا نہیں نہ وہ وقت جاتا رہا ہم پوچھے تو ہم سمجھے کہ شاید ہمیشہ سے ہم تھے لیکن بہر بات ایک دوسری بات درج کر دوں کہ ہم نے سوال آیا ہم نے بہت خرابیاں آئی موجود ہیں لیکن خرابیوں کے تب کروں سے خرابیاں دور نہیں ہوا کرتی مستر لگا دینے سے خالی ہو جائے تو سب مستقل عمومی طور پر نہیں ہوتا اس پر وزن بھی چاہتا ہے اور دیکھیے ایک شخص وہ انتہائی کمزور ہو چکا انتہائی اس کے جس میں طاقت نہیں ہے اور میں طاقت کی بنا پر کبھی میں مبتلا ہوتا ہے کبھی بخار چڑھ جاتا ہے کبھی ہٹ آنے لگتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا تو جو ہوشیار ڈاکٹر ہوگا تو اس سے یوں کہے گا بھائی تمہاری عمومی طاقت جواب دے گی ہے یا مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں یعنی یعنی جو ہے تمہارا پانی ختم ہو چکا ہے تمہارے پانی کے حالوں تمہاری نو اندر ضرور پڑ چکی ہے اگر وہ نہیں کرو تو اوپر کی پٹی کرتے رہو تو کچھ نہیں بنے گا دوستو امت کے سماج کے موٹے دو بڑے سبب ہیں سب کی چار منٹ کا دو سبب بیان کر دے دیکھو امت جو ہے ہر امت کا مزاج ہوتا ہے اور اس ہر امت کا مزاج اپنے نتیج کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس امت کا مزاج جو ہے حضور حمرت وسلم کے مزاج کے مطابق ہے جتنی یہ امت حضور کے مزاج کے مطابق ہوتی چلی جائے گی یعنی آپ کے ایمان کے مطابق اپنے کو لے لیتی چلی جائے گی حضور کے آمار کے مطابق اپنے آمار کو کے چلی جائے گی جتنی یہ کے لحاظ سے سروس ہوتی چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محمد وسلم میرے اپنی ذات سے بنانے والے نہیں تھے تو پورے عالم سے بنانے والے تھے امت نے اسی لیے آپ نے امت کی طرف سے ایک کام منتقل کیا جس کام کا نام تھا تبدیل ہوتا ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا تھا تم تم امت دن اس میں جب دن کام دن معروف بدل ہونا بلّہ اے امت محمد کا مجموعہ تم بہترین امت ہو اور تمہارے بہتر ہونے کا یہ ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ خود ہی مانو یا اور ہمارے پہلے آبادی ہو بلکہ تم دوسروں کو بھی خیر کا حکم دیتے ہو برائی کر جب تک سنت اپنے ملک پر قائم رہی خیروں کو پھیلاتی رہی برائیوں سے بچاتی رہی خود بھی بچتی رہی اور دوسری قومیں بھی اسلام کے اندر ہوتی رہی دیکھو اما ہوتی ہے نا اما کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں دعوت جو ہے اس کے جب تک امت کے ساتھ دعوت نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھی اور امت بچے جلدی رہتی تھی جب امت کے ہاتھ سے دعوت چلی گئی تو کیا ہوا نئی قوموں کا داخلہ بند ہو گیا اپنے نکلنے شروع ہو گئے ہوتے لمبا ہوتا ہے جب نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ سو ہے پھر ہے ڈرے درے ہاتھ کو نہیں ہلاؤ گے تو ہو جائے گا اگر کی زندگی میں نہیں آؤ گے تو ہو جاؤ گے جب تک دعوت کے مقصد سے آگے بڑھ رہے تھے جب دعوت کے مقصد تھوڑا پیچھے رکھتے چلے گئے اور اس کی ایک مثال دے دوں دیکھو میرے نزدیک حکومت پر دو باتیں انتہائی ایک جب کے پر انتہائی ہاں، جب سے اگر بتاؤں کرنا تھا دنیا کا سب سے زیادہ زمین کے بعد ہمارے کتابیں کی جب کوئی کو بھی تیار نہیں کرا تھا لیکن کو اندر وہی اسلام کے ارب سردار بن جاتے ہیں ایک طرف مالی ترکوں کے نام سے اور ایک طرف ترکوں کے ترکوں کے نام سے مرد ملکوں کے نواز کی سردار سے کام کی ہے یہ بہت سے تعداد میں سات کے بہت تھے یہاں آ کر انہوں نے چار سرکار تک کی اور ادھر اس نے اسلام کے جھنڈے کو سب سے وقت بنا کر پہنچایا تو چار پرکار تک خلافت کو سمجھا اور دوسرا جو اپنا مسئلہ ہوا بڑی شکست ہم نے یہ کھائی اور وہ شکست کھانے کا سبب یہ تھا کہ نیا جو آ رہا تھا وہ بڑا بہت تھا نیا میں کب دینے کے تھا اس نے ہمیں ذہنی شکست کے لیے بہت ساری چیزیں بدھایا اس کے چلون کو ساری چیزیں بدنام نہ ہوتا بچوں یہ قرض سے بچے کے بچے بدنام نہ ہوتا بخیر کے شروعات کو تاریخ کی رکھی تھی ہے جی انہوں نے میں آپ نے تو بابا لکھے تھے متعلق ہوں گے میں بابے کی رپورٹ رپورٹ فارم کی رپورٹ اور فارم کو پینتیس میں اس کے کیا کیا وہ سب پوچھتے ہیں کہ عجیب بات ہے جو مسالے نے انیس سو اٹھارہ سو سینتیس میں لکھا تو لارڈ پرسن نے انیس سو آٹھ میں جتنا کے کر لکھا وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو سفر میں تو ایسے لوگ سے کم ہے تازے ہونے ہیں جس سے ان کے ہو رہے ہیں جن ان کا دل ان کا دماغ اور کر رہا کہ دان میں آ کر کہا اس کی دوائی میں اپنی بات ہیں نے کہا من سنگر نہیں کری کر انہیں ہوئی کو اپنے لیتے ہو میں نہیں سمجھتا کہ تم سب صبح تم جیتے ہو سب ہانت خدا ہاتھ ہاں تھا تمہارے سروس کو کپڑے بانے میں بہت ماتوں میں کرتی ہے کمر جانب رباحا آپسہ جب تمہاری کمریاں بولتی ہے بڑی مانگتی ہے بڑی بہت ہی ہے اور پھر کہتا ہے اس سے لوگ سب کا لوگ آپ سکتا جنہوں نے آج سنا جو ہے وہ ہو گئی پھر بھی مرنا کھلاڑی کہتا ہے گدام اتنے گدام کتنے گدام ان کے سنڈے کا ہی کہا یہ گدام گدام سنڈے کا گدام کا سونا آزاد سے سوچ نہیں آزادی سے فکر ختم ہو گئی ہر طرح سے کہا پہلے مقام پر کہا حکومت کا تو کیا رونا کتنا کا حال سکھا تھی مگر وہ فلم کے لیے کتابیں اپنے آبادی جو دیکھو اس کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اپنے رکھے اپنی نگاہ کو سوچ تو بھر آدمی اب کہا تھا کہ ہم نے اس وقت ذہن کو سوچا اگر ہم ذہن کو دور سوچے وہ کوئی مولانا کے بات کر دیا کیا کروں بات بن جاتی ہے آج سب سبق ہوتا ہے اور میں بات بنا دیتا ہوں آج ختم کی بات ہے دوسری باتیں اپنے سب کر مولانا نے کہا جی؟ اچھا اچھا چلا کر میں نے اس کا کہا تھا کہ مولانا ہند نے ایک انسان پر اسٹاف سمجھایا کہ ایا بیس تیز انسان اس فقیر کی ہو گئی جس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا ہے روٹیوں کا بھرا ہوا اور تم گھر پر ایک ایک دوسرے کے لیے سکتا ہے کہ مجھے روٹی دے دو روٹی دے ذرا سوچو تو صحیح جس کے ساتھ قرآن جیسے کسان تو جس کے بعد شخصیت محمد کا سلسلہ ہو جائے بندن کسی ضرورت ہے اگر دیکھنا میں ہر قرآن کو دیکھو اگر دیکھنا میں ہر محمد لحمادی رام کو دیکھو کیا ہو تو سب دیکھو سزا ہو تو سب دیکھو خالی ہو تو سب دیکھو مفید ہو تو سب دیکھو ملازم ہو تو سب دیکھو یہ میرا آسا کا سماج جمال ہے کی زندگی سے ہر طبقے کے ہر یعنی قوم کے ہر حصے کے اپرادھ کو اپنے ایسا نمونہ ملے گا خدا قسم اگر ملازم ہو تو دیکھو تو ایک عورت خدیجہ کا کام ملازمت کے پر کرتا رہا کرتا رہا کس امانت کے ساتھ اور جس دیانت کے ساتھ اس کے ساتھ اور ملازم کی سب سے بڑی ان کے کسی پل میں پل میں کوئی سوراخ ہو جائے مثال کے طور پر ہے تو پی ڈبلو ڈی والا بنا رہے ہوتے ہیں سوراخ اس میں ہو جائے سوراخ ہو جائے اور کسی کسی بکری کا پاؤں اس میں سچ کر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن خدا خراب کیا جائے جو ستما کے ساتھ حکومت کو لے کر چلتے ہیں جو ایمان کے ساتھ حکومت کو لے کر چلتے ہیں وہ حکومتوں میں ایسے نہیں ہو جاتے وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا ایسی تقاریر میں تو پڑھنے کا شیر نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ دل پڑ دیا کرتے ہیں کہ تیرے خلاف میں گھر کے ہو گئے ہاتھی تیرے سراغ میں گھر کے ہو گئے ہاتھی یہ سوچ کی فکر میں گھر کر ہاتھی ہو جاتے ہیں دولت پڑھ سو کر businessman of the country ہو جاتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے سوچتے سے ہم نے سوچا تو میں یہ کر رہا تھا دوستوں کہ نبوت والی خلافت جو ہے وہ اپنے اندر بنیادی حکومتوں کے پر لیے ہوئے نہیں ہوتی وہ خلاف ہوتا ہے حکومت وہ خلافت خلافت میری خدائی طریقے کی اور میرا خدا کا ڈر اور میرا خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ اتنی معیاری زندگی ہوتی ہے میں تو حیران ہوں آپ کہتے ہیں تیس چالیس سال تک خلافت راستہ رہی میں تو کہتا ہوں دنیا میں تھوڑا سا زمانہ بھی کیسے برداشت کر لیا اس کو جس پر خلافت راستہ ہے یہ وہ زمانہ ہے میں اس بات کو آج پر بات کو ختم کرتا ہوں ختم ہو گیا خلافت راستہ کا پورا کا پورا دو سیدنا محمد صدیق سے لے کر حسن رضی اللہ اور عنہ کی خلافت تک یہ امت کے لیے معیاری دور ہے آئیڈیل دور دور ہے وہ زمانہ ہے نمونہ ہے اور اس نمونے پر چلا جایا کرتا ہے اب یہ کی یہ بات آ جائے گی کہ بھائی یہ بات میں جو دل میں آ کرتی گئی وہ کیا تھی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری امت کے ہر زمانے میں ملتا ہے اور امت ہر زمانے میں جڑ کر نہیں جاتی امت میں اختلافات پیدا ہونے تھے امت کے پچھلے دونوں میں سب کچھ ہونا تھا تو پچھلا دور حکومت کا اگر خلافت راج کے پچھلے دور کو اپنا پشوا بنا لے تو نمونہ بنا لے میں چاہتا ہوں یقین بہت کامیاب ہو جائے گا ان کا لڑنا جینا بیٹھنا اٹھنا کچھ نفس پر مضمون نہیں تھا وہ سب کچھ کرتے تھے خدا کے لیے کرتے تھے دو باتیں مختصر کی کرتا ہوں کہ انہیں زیادہ بھی دھیریا سب کے بات کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جنگ ڈبل ہوتی ہے حضرت اتنے عباس آتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو خلاف میں آتے ہیں یہ جس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے شروع ہونے ہی کے وقت میں یہ پتا چلتا ہے کہ میں حق پر نہیں علی حق پر ہیں تو واپس ہو جاتے ہیں واپس ہوتے ہیں یہ دیکھیے یعنی اخلاق کی اور یعنی یوں کہیے نیت کی صفائی جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور چھوڑ کر واپس ہوتے ہیں جس سے واپس جاتے ہیں تو ایک شخص ہے وہ سجے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی گردن کو کاٹ لیتا ہے اور کاٹ کر کے لیے یعنی لے آتا ہے حضرت علی کے سامنے گرد حضرت دیکھتے ہی حضرت حسن اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں اے اتنے سیا کے ساتھ میں تجھے جہنم کی دکھا رکھتی ہوں نے اس گردن کو نے سب کو گردن جسم سے چلا دیا جس نے کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں میں دیا دشمن کے ساتھ تو یا پورا احتیاط کرتا ایک دور بات کر کرتے دشمن ہے دشمن کی چھاتی پر چڑھے ہوئے ہیں دشمن ان پر سوکھ دیتا کشم بھی ملا ارو متنی سوکھ دیتا ہم پر سوکھ دیتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے جب ان سے قتل ہوتا ہے سوکھ دیتا ہے تو اس کی جب اور چھاتی جو اس کا بھی جو اس کا وہ پوچھتا میں تو غصہ چڑھانے کے لیے کیا وہ کہنے لگے کہ میں اسی نے مجھے قتل نہیں کیا کہنے لگے پہلے نتیجے صرف خدا بندی کے لیے قتل کر رہا تھا جب تم نے سوکھ پھینکی تو مجھے سزا پیدا ہو گیا کہ کہیں میں میرے اس قتل کرنے میں جب میں نہ ادب کی وجہ سے ہو جائے اس لیے میں چھوڑ دیا اس نے کہا اگر تیرا یہ جذبہ تھا تو جب جس دین پر تو ہے میں وہ دین قبول کرتا ہوں ڈالتا الہ ان شاء اللہ کل خلافت کا تھوڑا سا حصہ بیان کر کے امت کے سوال کے اسباب ان شاء اللہ ایک گروپ چل رہا ہے امت کے سوال کے اسباب بیان کر دوں گا اور اس کا مطالعہ ان شاء اللہ کر دوں گا اللہ کرے تب تشکیل ہو جائے آپ رضاوان